السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فور فائیو ٹو سب سے پہلے ظہر کی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی اسی طرح ظہر کی چار رکعت جو ہم ادا کرتے ہیں یہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمائی تھی اور اس وقت ادا فرمائی تھی جس وقت وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے امتحان میں کامیاب ہو گئے تھے ایک رکعت تو اس امتحان میں کامیابی پر شکرانہ کے طریقے طور پر ادا فرمائی یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ کی مدد سے میں اس مشکل امتحان میں کامیاب ہو گیا دوسری رکعت اس بات کے شکرانہ میں ادا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عوض میں جنت سے ایک مینڈھا اتار دیا چونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی انعام تھا اس لیے اس کے شکرانے کے طور پر دوسری رکعت ادا فرمائی تیسری رکعت اس شکرانے میں ادا فرمائی کہ اللہ تعالی نے اس موقع پر براہ راست حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ونا دینا ہو ایا ابراہیم قد صدقت ریا انا کدا لکن سنیم یعنی ترجمہ یعنی ہم نے آواز دی اے ابراہیم بلا شبہ تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہم نیکو کو اسی طرح بدلا دیا کرتے ہیں اس خطاب کے شکرانے میں ابراہیم علیہ السلام نے تیسری رکعت ادا فرمائی چوتھی رکعت اس بات کے شکرانے میں ادا فرمائی کہ اللہ تعالی نے ایسا صابر بیٹا عطا فرمایا جو اس سخت امتحان کے اندر بھی نہایت صابر اور متحمل رہا اور صبر کا پہاڑ بن گیا اگر وہ متزلزل ہو جاتا تو میرے لیے اللہ کا حکم پورا کرنا دشوار ہو جاتا چنانچہ خواب دیکھنے کے بعد بیٹے ہی سے مشورہ کیا کہ بیٹے میں نے یہ خواب دیکھا ہے تم غور کرو تمہارا کیا ارادہ ہے بیٹے نے جواب دیا ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے قریب انشاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے ایسا صابر اور متحمل بیٹا ملنے کے شکرانے میں چوتھی رکعت ادا فرمائی اس طرح یہ چار رکتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظہر کے وقت بطور شکرانے کی ادا فرمائی تھی اللہ تعالی کو ایسی پسند آئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض فرما دی یہ بھی بکھر موتی جلد پانچ صفحہ چودہ پر ہے اور این میں بھی یہ باتیں موجود ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ظہر کی نماز بھی ادا کرنی کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ساری نمازیں ادا کرنی کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آج تو جو ہے ایک مرتبہ اب مسلمانوں مسلمانوں کے لیے معافی کی دعا مانگ لیجئے پڑھیے میرے ساتھ اللہ غفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین ولمسلمات دیکھو میں نے ایک مرتبہ پڑھ لیا حدیث شریف میں آتا ہے کہ جتنے مسلمان مرد اور عورتیں دنیا میں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ نے مجھے نیکیاں دے دی جو آدمی بھی پڑھے گا تو اس کو جتنے مسلمان ہوں گے ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا میں نے پڑھ لیا مجھے نیکیاں مل گئی میرے حساب میں نیکیاں آ گئی آپ پڑھو گے تو آپ کے حساب میں بھی نیکی آ جائیں گی اس لیے ایک مرتبہ پڑھ لیجیے اللہ عمر ولی المنینا ول مسلمینا ول مسلمات اور نصیحت سن لیجیے فنا نہ کر فنا نہ کر اپنی زندگی کو راہ جنو میں اے جوان فنا نہ کر اپنی زندگی کو راہ جنو میں اے جوان تب کرے گا عبادت جب گنا کرنے کی طاقت نہ ہوگی تب کرے گا عبادت جب گنا کرنے کی طاقت نہ ہوگی اس لیے اپنی اپنی زندگی کو گناہوں کے اندر مت گزاریے اللہ کی طرف دوڑیے اللہ تعالی ہم سب کو اس کے احکامات پورا کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین